شعبہ نے قطادہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم مانا حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھ سو دس